ری سد گردی بگوان کی جے گرمرت مکھ چندرما سیوت نئن چکو اشپہر نرکھت رہوں سوامی چرن کمل کیو ام سری سدگردیو بھگوان کی جی جیسا کہ گرو پورنیما کا پاون یہ پرو ہے اس سے پہلے کچھ آدرنی سنتوں نے اس گرو پورنیما پرو کے بارے میں بتا آئے ہیں آپ لوگوں کو یہ پرو ہے کیا تو واستو میں گرو اور پورنیما ارتھات جو گرو ہے انہوں نے اس پوت کو پراپت کیا اس لیے گرو پورنیما منائی گئی کسی تیوہار کو منانے کا ایک وشیش کارن ہوتا ہے تو مہا کو پایا اور اس کو پانے کے بعد ہم لوگ کو کیا لاہ ملتا ہے اس سے تھوڑا ہم اسی کے بارے میں پریاس کریں گے بتانے کا دیکھیے مہا پور کی ایسی چھتنار وش کے سمان ہے جہاں پر پرکت کی دوپہریا میں جھلستے ہوئے جیو کو پرانی کو شکن شانتی کی شیتلتا پر مہاپر میں ہم جس بھاونا سے آئے چاہے ستسنگ سننے کے ہو چاہے بھجن چنتن کے ادیہ ہو گھومنے کے ہو منورنجن کے ادیہ ہو بھنڈارے کھانے کے ہو یا کھلانے کے ہو دان دینے یا کچھ لینے یا کچھ دینے کچھ لابھ سے یا کچھ برائی لینے برائی ڈھونڈنے جس بھی بھاؤنا سے ہم ان کی سرن سانی میں ہم آتے ہیں ہمارا کلیان ہی نہیں پرم کلیان ہوتا ہے اور یہی نہیں ان کی شرح ساندھی میں منش منش سادھارن جیو جنتوں کا بھی کلیان ہوتا دیکھا گیا ہے پوجیہ دادا دادا گردیو گردیو انسویا کی میں نے ایک توتا پال رکھا تھا اور ایک بھیرو نام کا کوتا تو اپنے ہاتھوں سے ان کو روٹی کھلاتے تھے پریم کرتے تھے پچکارتے تھے باتیں کرتے تھے لیکن کچھ سمے کے بعد جب دونوں کا شریر چھوٹا دادا گردی کے بچار آیا کہ میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا پیار کیا تھا ان سے باتیں کیا تھا پچکاری مارا تھا ہماری گود میں بیٹھتا تھا واسطو میں ہمارے سرن پر سے کیا ان جیو جنتوں میں بھی کوئی اسکرش ہوا تو بھگوان نے انبھو میں دکھایا کہ ایک آفیس ہے اس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے کرتی وائش کرسی پر اور ایک کرسی جو ہیڈ آفیسر کے وہ خالی ہے اس پر ایک سانولا ویکتی موٹا تاجا آ کر بیٹھا اور اس کے آتے ہی سب لوگ کھڑے ہو گئے اور آواز آئی کہ دیکھیے پرمہن جی آپ کا بھیرو یہاں تک انت کیا ہے اسی پرکار سوگی تھی اس کے بارے میں بھی بھگوان نے بتایا کہ ایک پنڈت کے یہاں جنم لے گی تو اس مہاپرش کا سرن سانیدھی اتنا لابھانوت ہے کہ پشو پچھیوں کو بھی جڑ چیتن جگ جیو جہانا سب کو تک لا ملتا ہے اسے کلیان ملتا ہے منوش تو منشت کا سرتاج ہے اسے تو پور لاپ ملنا ہی چاہیے ہاں اتنا اوشی ہے کہ ہماری شردھا سمرپ جتنی ماترا میں ان کے شروع ساندھی میں ہے اتنی ماترا میں ملتی ہے جیسے آپ دھوپ میں اگر کمرے میں ہے تو دھوپ کم ماترا میں ملتی ہے لیکن اگر آپ کمرے کے باہر چلے آئیں تو دھوپ ادھک ملتی ہے

اتنا ہی ماترہ میں ہمیں سفلتا ملتی رہی اس لئے کبیرا سنگت سال کی جو گندھی کی بات گندھی کچھ بھی دے نہیں تو بھی باس اس باس اتر بیچنے والا کہ آپ پاس چلے جائیں اس سے کچھ بس تو لے بھی نہ لیکن انیاس اس سے گندھ آپ کو ایٹومیٹرک بینا پیسے سے مل جاتے ہیں اسی پکار تیس مہاپورت کا سرن سانید اسی تربیچنے والے کے شمان ہے ہاں اٹھتا ہے کہ ان کی شرح سے وہ خوشبو نکلتی ہے جیو کی شرح میں ہم چاہ کر کے بھی کسی کا کلیان نہیں کر سکتے ہیں کسی نے کلیان کیا اس مہا پوش کی ویوستھا سے ادھار لے کر کے ہمارا جیون پرائن ہے کام کورد لوب میں جیون ہے

سوپت کرتے ہیں جیسے گیتا میام سنگ کی وہ پرماتما سب کے ہر دشا کے روپ میں ہے جیسے پرکاش ہے کسی کبرے میں پرکاش جلا دیجیے اس کی آپ پڑھائی کریے یا دان پن کریے اچھی کتاب پڑھیے رامائن پڑھیے منتر کا جاپ کیجئے کچھ بھی میں آپ کسائی آپ کو منع نہیں کرے گا سب کے ہے لیکن یہ کا صحیح کرم پکڑے آپ مہا کا شرن ملا تو وہی اس پرماتما کا جو بدل جاتا آپ کو وہی انمتی دینے لگتا ہے بھلے برے بچاروں سے اوگت کرانے لگتا ہے جو بتایا نا یہاں گروہ بتاتے ہیں سگون اسگن سپنا درش تو اس سگون اسگن کے مادھیم سے آپ اپنے اچھے برے بچاروں کو جان سکتے ہیں لیکن اور سادھنا انت ہوئی اپدرشٹا انمنتا بھرتا بھوکتا مہیشور کہ انمنتا بھرتا اس کے بعد بھرتا کا مطلب بھرن پورس ہے جیسے آپ گھر گرستی میں ہیں سوچتے ہیں کہ ہم بھجن کرنا چاہتے ہیں لیکن استری ہے ہے ہے پریوار سمندی سماج کی مریادائیں ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں لیکن وہی پرماتما ایسا کارن کھڑا کر دے گا کہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا اپنے آپ یعنی بھرن پوشن جیسے دادا گردیو کا تھا نا کتنی پرستی تھی پہلوانی تھی گھر میں مان سمان تھا لیکن بھگوان نے ایک ایسا چوڑی اینٹ دیا چاہی بھر دیا کہ اپنے آپ چھوٹ گیا ساتھو کو ہمارے اندراگ جس وستو کی چاہ ہے آج نہیں ہے اس کے بعد ہمارا تو پرماتم ہیں اگلی کیا ہوتی ہے اس کے بعد آپ سے جو کچھ بھی پال لگا بھجن چنتن وہ محافظ اردات وہ پرماتم گرہن کر لیتا ہے

تو مچھوت ارتھات اپنے سارے بیکاروں کا بندھن سے جنم مرتی سے مکت ہو گئے وہی مچھوت اسٹی کو کرنے کلیان کرتے ہیں اب دیکھیے کہ کیا کارن ہے کہ وہ کلیان کرتے ہیں کلیان میں جیسے ہے نا کہ کوئی وستو ہے کہ کلیان کلیا ہے تو اس میں کلیان کی کیا کیا چھمتائیں ہیں جیسے دیکھیے آپ دیکھے ہوں گے چتر میں بھگوان شنکر کا سوروپ کہ ہاتھ میں ترشول ہے ماتھے پر چندرما ہے گنگا جی ہے ڈمرو ہے بیل سواری ہے یہ سب کیا ہے بہت بھی کرتے ہیں انیک دوسرے سمپردائے والے کہ یہ سب ڈھول ہے ہندو کی من گڑند گڑن دھارا ہے لیکن ایسی نہیں مہا پرسوں کو درست میں آنے والا یہ ہے ایسی استطیق آپ ہماری کے دور آتی ہے

جٹا مکٹ مکٹ ہے اور سرپ کا مور ہے کنڈل کنکن سارا گلے میں ہار ہے ہے سرپ کا یہ سب کیا جوگ ہی جٹا ہے اس کے کا کر لیے تو وہی جوگ جوگ کا مطلب ملن بھگوان سے ملنے کے بعد وہی کریا ان کا مکٹ کے سمان سوبھا ہو جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ سرپ سرپ کا مطلب جو سنسے ہی سرپ ہے لیکن اس مہا پوش

تو وہی جان کا سنچار ہے مہاپر سر گنگا آپ کے سشی للاٹر نئے ن تین گا اب دیکھیے نئے ن تین آپ ہمارے پاس دو نیتر مات ہیں لیکن اس مہاپروش کے پاس تین نیت ہوتے ہیں جسے دستی بتایا گیا ہے جوتیش متی

مہاراج نے اس بات کو سنا تو مہاراج بولے کہ ارے میں تو وہی چھوڑ کر آیا ہوں سادھو بننے وہ ہمیں کیا مارے گا سوامی جی کچھ کرودھ آیا تو بھگوان نے دکھایا رات کو سپنے میں کہ دیکھو وہ تمہارا اس کے سنسکار ہے مہاراج نے بچار کے واسطے میں سنسکار ہے اسی پر سماج میں جو آپ کے ساتھ پرکریاں ہوتی ہیں کسی کو جیو کو فرصت نہیں ہونے کی ہے ہر ایک ویکتی کا اٹیچمنٹ استری کے ساتھ پوت جو جتنے سنسکار آپ کے ہیں وہ سب ایک قید ہے قید کھانے ہیں وہ تبھی چھوٹیں گے جب تک وہ دِن دشی آپ کو نہ ملے جیسے دیکھئے ایک سنت تھے وہ بدری ناتھ جانے کے لیے کچھ سامان اکٹھا کیے تیاریاں کرنے لے کچھ دھن بھی اکٹھا کیے تیرتھاٹن کے لیے لیکن جس دن وہ جانے والے تھے اسی دن ان کے یہاں تین چور چھ چور چلے آئے اور بولے کہ مہاراج آپ ہمارا سارا سامان ہم کو دے دیجئے تو مہاراج بولے کہ بھائی سب سامان لے لو ٹھیک ہے لیکن بولے کہ مہاراج نہیں ہم آپ کا ہم بد کریں گے تو مہاراج بولے کہ بھائی ہم تم کو سب سامان اپنا دے رہے ہیں تمہارا بد کیوں کریں گے اچھا ٹھیک ہے ہم جب تیرٹھاتن کے بال لوٹیں گے جو کچھ دان پون ہمیں ملے گا وہ بھی آپ کو ہم دے دیں گے ٹھیک ہے ہمارا بد مت کرو ہمیں بھجن کرنے دو کہ نہیں مہاراج ہمارا وصول ہے ہم کھری کمائی کھاتے ہیں جب تک کسی کا بد نہیں کرتے ہیں اس کی وسطو نہیں لیتے ہیں مہاراج عجیب سمجھتے ہم پھنسے بھائی ہم سب کچھ دے رہے ہیں یہ ویکتی ہم کو مارنا کیوں چاہتا ہے یہ لوگ اچھا بولے ٹھیک ہے ہم ان کو سب کچھ دے رہے ہیں لیکن ہمیں مار کیوں رہے ہیں تو بھگوان نے بتایا کہ دیکھو تمہارا چھ جنم کا بدلا ان کے ساتھ تھا یہ چھ بار جنم لے کر تم ان کا بدلا چکاتے لیکن نے تمہیں چنتن کے ڈر رہے تھے چہرے پسینے کی بوجھ دکھائی دے رہے تھے تھرار رہے تھے ابھی اتنی مسکراہ رہے ہیں کیا پرتن کے ان میں آیا پوچھے کہ مہاراج بتاؤ آپ اتنے مسکراہ کے کارن کیا ہے کہ نہیں تم سے مطلب نہیں تم ہمارا بد کرو بار بار کہنے پر کہا نہیں مہاراج اب تک بتائیں گے نہیں تب تک آپ کو ہم کاٹیں گے نہیں انت مہاراج بتائے گا دیکھو چھ جنم کا ہمارا بدلہ تمہارے ساتھ تھا جو چھ بار جنم لے کر تمہارے ہمارے ساتھ چکانا تھا وہ بھگوان ایک ہی جنم میں چکا رہے ہیں اس لیے صرف پرسنتا کی تو بات ہی ہے ہم ڈریں کیوں کہ مہاراج تب آپ بھی ہمیں کاٹو گے کہ ہاں یہ تو بنی بات ہے جب آپ ہمیں کاٹے تو ہم بھی کاٹیں گے اب چور بھی ڈرے انت میں سمرپت ہوئے تو مہاراج مجھے چیلا بنا لیں وہی بھجن کرنے لگے تو دیکھیے جب تک وہ بھگوان وہ گیان وہ دیو آپ کو نہیں دیتے ہیں تب کی جنجیریں جو ہیں سماج کی پریوار کی سنسکاروں کی کبھی نہیں کٹ سکتی ہیں جو آپ کے ساتھ آنے والا ویکتی ہے آپ سے اٹیکشن لیتا ہے آپ کو مارتا ہے دیتا ہے مان دیتا ہے سمان دیتا ہے یہ سب سنسکار ہیں یہ سب جنجیریں ہیں آپ کو باندھی ہوئی ہے جب بھگوان آپ کو دکھا کر کے اس کو شانت کرتے ہیں تب آپ کا من ٹھنڈا ہوتا ہے آپ بھجن کرتے ہیں

سمدر منتھن ہوا تو بیس کو پی گئے تھے گلے میں رکھ لیے اس لیے ان کا گلا نیلا پڑ گیا تو ارتھات کہ مہا پرش اوپر سے ہی کیول بس بڑبڑاتے ہیں کسو گالی دے ساپت تاڑت پرس کانتا بھی پر پوجا سکاوے سن دادا گردیو کیا تھے کسو گالی دے دیتے مارتے تھے پھٹکارتے تھے کچھ گردیو بھگوان بھی ساتھ ساتھ کیوں کو پھٹکارتے ہیں ڈانٹتے ہیں کسی یہ سب کیا ہے بس اوپر سے اس کے اندر عصیب سانتی رہتی ہے بس گلے سے اوپر جو بڑبڑ کرتے ہیں اندر سے اسے لیس ماتر بھی سمپرک نہیں ہے درل کنڈ اور نرسنگ مالا نرسنگ کا مطلب کہ نر منڈو کی مالا پہنے ہوئے ہیں پارتو نے ایک بار پوچھا کہ بھگوان آپ یہ نر منڈو کی مالا کیوں پہنے ہوئے ہیں بھگوان شنکر نے بتایا کہ دیکھو پاروتی جو ہمارے سمرپک بھکت ہیں ہم ہمارے ہم ہمارے ہم ان کے من مستش کو اپنے پاس رکھتے ہیں اب دیکھیں سمرپک بھکت کون ہے جیسے ایک میلہ لگا ہوا تھا پانچ سال کا تھا تو چھوٹے بچے کو کندھے پر رکھ لیا اپنے سر پر اور جو دس سال کا تھا اس کو انگلی پکڑ لیا اور جو تیسرا بچہ تھا وہ آگے آگے جا رہا تھا لیکن ہوا کیا کہ جب میلے میں بھیڑ بڑھی تو لڑکا اپنے سے راستہ نکالتا چلاتا پھٹکارتا لوگوں سے بکواس بھی کرتا کہ ہٹو بھائی ہم چپ جا رہے ہیں لیکن دوسرا لڑکا تھا جو اپنے پتا انگلی پکڑا تھا وہ میلے کی بھیڑ کو کبھی جب دب جائے تو پتا جی کہے پتا پتا سے سہارا لے جی کے پاس چلا کبھی آگے چلا جائے کبھی انگلی پکڑ لے لیکن تیسرا جو لڑکا تھا پتا جی کے سر پر بیٹھ کر ٹھاٹ سے میلہ کا رنگ رویہ دیکھتے اپنا درش جا رہا تھا تو اسی پرکار سے تین پرکار کے بھکت ہیں سادنا والے پہلا کیا ہے جو مطلب سہارا چھوڑ کر اپنے انگلی پکڑ کہا گیا وہ کیا ہے ان کے اوپر سر بیٹھے ہوتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں پتا جی میلے کے بھیڑ کو ہٹائے بچاتے اپنا چلتا رہتا ہے تو ویسے جو سمرپی بھکت ہیں جو نر ہیں نر کا مطلب نہ رمتے نہ رہ جو بسیوں میں رمن نہیں کرتے کام کو دلوبا دمد پرول موہ کے دھار تین میں اتی دارون دکھت مایا روپی نار جس پر یہ مایا روپی نار کا پربھاؤ نہیں پڑتا ہے ویسے بھکت کو بھگوان اپنے اوپر رکھتے ہیں ارثات اپنے ان کی من مستیس کو دھارن کر لیتے ہیں اب ان کی بچار سکتی بھگوان کی ہوتی ہے اس لیے ان کا من مستیس بھگوان کے پاس ہوتا ہے

دیکھ لیجئے دادا گردے پاگل ایک خبدو لواز تھے سسنگی مہاراج ایک پیر کے لنگڑے تھے رام کش پرمہنس کو کینسر ہوا تھا تو اس مہاپرش کی باہر سے کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے دیکھنے میں لگتا ہے کہ اصل یہ مہاپرش نہیں ہے لیکن سیدھام دھام کرپالا اگر اگر دیو درشٹی آپ کو ملی پورن کی درشٹی ملی پورن پوراتن ساتھ پورش چلے گرگام من کی دیودا میڑ کے پہنچے ہر کے دام بل ویسے مہاپر ملے تو آپ شیو کا دھام دینے والے ہیں کہ راجا چلے ہاتھ میں کیا ہے ڈمرو بدھا ہوا ہے ارتھات کہ تینوں گنوں سے اتیت استھتی اس مہاپروش کی ہے اس میں دڑھتا کے ساتھ ہے جو بھی ہوتا ہے اس کو بھی اسی تینوں گنوں سے اتیت کی دڑھتا کا سنچار کرتے ہیں کر ترشول اور ڈمرو بھی راجا چلے بسہ چڑی باجا ہی باجا ان کی سواری کیا ہے بیل ارتھات بیل دھرم کا پرتیک پرماتما ویسے مہاپر سدیو بھگوان کے اوپر رہتے ہیں ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کس بھکت پر کرپا کرنا ہے برسات کا بادل تو دیوانہ ہے کیا جانے کس راہ سے بچنا ہے کس چھت کو بھگونا ہے بھکت پر کرپا کرنا ہے کس بھکت پر کرپا نہیں کرنا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے یہ سب بھگوان لے چلتے رہتے ہیں بیل کی طرح تو اس پرکار سے اس مہا پورش کی سب وبوتیاں بتائی گئی اسی وبوتوں کے کارن وہ کلیان سروپ ہوتے ہیں اکلیان ان میں ہے ہی نہیں سدیو کلیان سروپ ہوتے ہیں اور بتایا گیا کہ ان کے ہاں جو سیوک ہیں وہ رہتے کیسے ہیں کٹ پٹانگ کوئی مکھہین بھی پل مکھ کاؤ کر کو بن پد کر کو بہو قد باہو اب دیکھیے نا یہاں بہت لوگ آتے ہیں ان کا لچ کچھ بھی نہیں ہے اور بہت لوگ بہت ہو جائے تو اس وجہ سے بن بہت مکھ اور کوئی مکھ نہیں بہت ہے بن کر پد بہو بہو کر باہو کسی کو کرم کیا ہے ہاتھ کرم کا پرتیک ہے پیر اس پتھ میں چلنے کا پرتیک ہے کہ بہت سے لوگ ہیں یہاں آنے والے کہ بہت جنم سے چلے ہوئے ہیں تھوڑی سادھنا گرو بتاتے ہیں پھٹ سے پکڑتے ہیں اور بہت لوگ ہیں کہ بالکل سپاٹ شونیہ کچھ بھی نہیں لیکن پڑے ہیں تو کلیان ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ بہت لوگوں کو لمبا پیٹ ہے بہت بڑا پیٹ کسی کو پیٹ ہے ہی نہیں ارتھات کسی کی بہت سی اچھائیں ہیں کسی کی بالکل اچھا نہیں ہے جیسے بہت لوگ آتے ہیں نا گروام مزاج میں پوچھتے ہیں بھائی کیا چاہیے کہتے مہاراج روگ نارن ہو لڑکا ٹھیک ہو جائے لڑکا پڑھائی میں کرے شادی ہو جائے گھر پریوار ٹھیک ہو رشتے دار ٹھیک ہو پھر کہتے بھگوان کرپا بنی رہے مطلب سب کچھ انت اچھائیں ہیں اس کی ایک اچھا نہیں بہت لوگ ہیں کیول بھگوان آپ کرپا بنی رہے کیول آپ چاہیے تو اس پرکار سے ویسے مہا پاندھی میں انت وچار دھارا کے لوگ ہوتے ہیں بہو جنم چلے ہوتے ہیں یہ سب اپنی اپنی وتیوں سنسکاروں کا دباؤ ہے اس لیے وہاں پر سب سے پریم کرتے ہیں کسی کو پرتاڑنا دے کر کسی کو پریم کر کر کسی کو بھگا کر کے کسی کو اپنا کر کے سب کو ایک راہ دکھاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس مہا شنکر جی کو پاتا کون ہے تو پاروتی نے پایا تپسیا کر کے کہ اردھری اما پران پر چرنا جائے وپن لاگی تب کرنا

لیکن پد پد سمر تجا سب ہو لیکن سمرن کرنے سمرن کیا ہے سیوا سانی ان کی سرنے بنے رہنے سے پتی پد اس استری کے لیے مانگ یہ نہیں کہ ہم لڑکا چاہیے لڑکی چاہیے وستو چاہیے کہ پتی پد کہ ہمیں بھگوان چاہیے اگر یہ اچھا رکھتے ہیں تو آپ میں بھگوان جو کارکمتا دادا گردیو میں تھی کچھ گردے بھگوان میں ہے وہ کارکمتا آپ میں دیں گے جو پارتی کو دیا گا اتی سکمار تب تنجوگو پتی پد سمر تجا سب ہوگو پھر کہتے ہیں کہ سمت سہت مول پھل کھائے صاف کھائے ست برس گوائے سمت کا مطلب سموت اپنی وتوں کو اس پرماتم سمرت کے لیے کیا کرتا ہے جو گیان ہی بھوجن ہے سم دم نیم پھول پھل گیانا اس گیان کے آدھار پر جو شاستروں سے گیان ملا مہاپرشوں سے ملا اس گیان کے آدھار پر بھجن چنتن کرتا رہتا ہے اس کی بات کہتے ہیں کہ

تو اس کے بعد جہاں ایسی آئی ہماری تو ساگ کھائی سات برس کا مطلب ساتوں تک اس پرکار کے ساتھ بھجن چنتن کرتا رہتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کچھ دن بھوجن باری بتاشا یہ کٹھن کچھ دن اپواسا کچھ دن بھوجن کا مطلب بھجن کیسے کرتا ہے سادر باری بتاشا باری کا مطلب بھکتی ہی جل ہے

بھگوان کی کپا سے وہ مہا پھر آپ کے اندر بیٹھ کے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ سوکھ گیا در دھرتی کا ایک جس باہر تک بھیتر دیکھا ایک شریر آپ کے اندر ایک شریر ایک تو باہر دکھائی دے رہا ہے اس شریر میں جب وہ سنسکار شانت ہوئے تین سہد اس پر تین شہد مطلب تینوں گنوں کے انت تک آپ چنتن کرتے ہیں

ہمر جان سدا یوگی ہیں اس بھوگ ولاس سے رہے تم کیوں لے رہے سے مہا وہی ہمارے اکام ایسی استھی جہاں بیکاروں سے رہتا ہوتی ہے کہنے کا مطلب کہ پریم یہ نہیں کہ جو بتایا گیا ہے آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے کہ ایسے کند مُل کھانا ہے ایسے کرنا ہے تین سہس سمتھائی ہمیں کیااری نہائےوتی ہے راجا کر جائے جہی روچے لے جائے مہا پہ سمرپ سے ساندھی سے جاگتی ہوتی ہے جیسے کوئی پودا لاپ لگاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس میں پتیاں آپ اتن کرتے ہیں ڈالی آپ اتن کرتے ہیں کیول اس کی جڑ میں کھاد دیتے ہیں سیزتے ہیں جل دیتے ہیں

اور اس مہاپر سے سنت ہو جانے کے بعد کسی بھاو سے بھاو کو بھاو نہ کھا لو نام جپت منگل دیجسوں جیسی بھی ہماری بھاونا ہو کیوں لائیں گے تو وہاں ایسا سکون سانتی کا جیون ہے ایسی چھتر چھایا ہے وہ گندھی کی واس ہے کہ سوتہ ان سے گند پساری ہوتا رہتا ہے ایک نے ایک دن وہ گند پرابت کر کے ہم جیسی بھی بیکار سے رہی تھے ہم اس اسٹی کو پرابت کر سکتے ہیں اس میں ایک جنم دو جنم جتنا بھی جنم لگ جائے لیکن اس میں نراسہ کے لئے کوئی اسطحان نہیں ہے

آج ایک قدم چلو گے تو اگلے میں دو قدم اس لیے ہمارا دائتو ہے کہ سارا مطلب بیچاروں بھائیوں کو چھوڑ کر ایسے مہا کی سنسانی دلیں اب دیکھیں اتنا بڑا بھنڈارا اتنا بڑا کارکرم کتنا فضیت بابا لوگ لوگ سہتے ہیں کس کے لیے بس جی کو کلیان کے لیے اس میں شردا سمرپن کے ساتھ جیسی ہماری بھاؤنا ہو کچھ نہ کچھ کریں سیوا کریں اس میں ہمارا کلیان ہے پر کلیا بولے سے سد گروی بھگوان کی جے